حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو مسلمان اپنی لے کر آمنے سامنے آ جائیں جبکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے کو قتل کرنا چاہتا ہو پھر خواہ کوئی کسی کو قتل کر دے تو دونوں آگ میں جائیں گے پوچھا گیا اے اللہ کے رسول قاتل تو ٹھیک ہے مگر مقتول کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی اپنے ساتھی کو قتل کرنے پر حریص تھا سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار ایک سو پچیس